سکے نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بس روم کو وہ رکھا کریں کیا ہوتا ہے کوئی کوئی نہ مائک ضرور چاہیے کسی کے پاس تاکہ روم چلتا رہے باقی ہو جاتا ہے کبھی کبھی بندہ سارا ٹائم نہیں بیٹھتا ہو جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے کر لیا آپ لوگوں نے سبق یاد کر لیے اور سنا بھی دیے کہ نہیں سنایا سبق سنا بھی دیے کہ نہیں سنائے احمر یا گردان کی ہے اس میں دانتوں کو پسینہ آتا ہے بندے کے اب ذرا میں اسی گردان ذرا ایک سبز ہونے کی گردان کرتا ہوں اقذرہ یک ذر اچھا یہ جتنا بھی باپ ہوگا نا اس میں آپ دیکھیں گے کلرس کے متعلق باتیں ہوں گی کلر احمرا کا مطلب سرخ ہونا آتا ہے ٹھیک ہے اخزرار کا مطلب سبز ہونا ہے اس فرار کا مطلب زرد ہونا ہے یہ زاز کا مطلب سفید ہونا ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح ہی ہوگا تو دیکھیے ذرا اخذرا یخذر و اخذرار انفا ہوا مخذر الامر منو لا لا لا لا تخ تخذر دیکھیں نا تو اب اسی گردان کیا ہوئی زر رو یخذر یخران یخذر رونا تخذر و تخذر خان یخنا ٹھیک ہے جیسے یزریب تھا یہاں پہ یخ ٹھیک ہے تخذر و تخذر ران تخذر رونا تخذر و تخذر نخذر رو ٹھیک ہے اس نے لن یخذر لن لین لن را لن یخذر لن تخذر لن لن لن لن لن لن لن لن تخزر تخزر تخزر ٹھیک ہے اور اس میں چلتے چلتے چلتے کیا جائے گا ٹھیک ہے نا مخزر اس میں فائل آ گیا مخزر مخصر ران مخصر رون مخصر رتن رتان مخصر راتن ٹھیک ہے ایسے محمر ر محمر ران محمر رون محمر رتن محمر رتان محمر راتن جو احمرہ پر سے اس میں فائل جو تھا ٹھیک ہے عمر کی گردان دیکھیں ذرا ایک ذرہ وہی امر و مینو لم کی گردان لم یک ذرہ لم یک ذرے لم یک ذر لم لم یک ذر لم تخر لم تخر لم تخر لم تخر لم یک ٹھیک ہے اب پھر لم تخر لم تخر لم تخر لم تخر لم تخر لم تخر لم تخسر ری لم تخسر را لم تخسر پھر آگے لم اخزر اخسر لم نخزر را لم نخزر لم نخسر ٹھیک ہے نا ویسے علام منو اخزر را اخزر اخ علام منو اخزر را اخزر اخزر دیکھیے جی اچھا لم کی گردان میں کر رہا تھا لم اکثر رہا لم اکثر رہے لم يخسر لم يخسر لم يخسر لم تخسر لم تخسر لم تخسر لم تخسر لم يخسرنا لم تخسر لم تخسر لم تخسر لم تخسر لم تخسر لم تخسر لم تخسر لم تخسرنا لم أخسر لم أخسر لم أخسر لم نخسر لم نخسر لم نخسر اس اس امر کی گردانہ کریں گے تو الامر من اخسر اخسر اخسر اخسر اخسر اخسر اخسر اخسرنا اور نہیں کی لا لا تخسر لا تخسر لا تخسر لا تخزرا لا تخزرو لا تخزری لا تخزرا لا تخزرن ایسے ہی گردانے چلیں گے ساری کی ساری یہ اب لوگوں نے یاد کرنی ہے اسفرار اسفرار بھی یہی ہوگی اسفرا اسفر اسفر اسفر مسفر اب اب اب اب اب اب اب اب یز یز یزا یزا یزا یزو منو یزز یزز لا لا تبز تب تو یہ ہم اپنے اس کا بس یہی آج کافی ہے پھر یہی کافی ہے ٹھیک ہوگی بات بس ان شاء اللہ پھر بات ٹھیک ہے